تو ان کا نشان تک نہیں راہ راہ کبھی ایک دفعہ کہیں کوئی نشان بنا بھی لیتے تھے کہ یہاں یہ ٹیلا ہے یہاں یہ تھوڑا سا پتھر ہے یہاں یہ کوئی درخت ٹوڑی سی ہے باد سرسر کا ایک باد سلون کا جھونکا آتا تھا ٹیلوں کے ٹیلے ریت کے ان کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے سارے نشان ہی مل جاتے تھے کہا یہ تم سفر کرتے ہو اور سفر بھی دن میں نہیں کرتے دن میں تو بڑی گرمی ہوتی تھی ہوتی تھی جو لوگ راتوں کو سفر کرتے کہتے ہیں صحراؤں میں سفر کرنا جہاں راستہ ہی کوئی نہیں پھر راتوں کو سفر کرنا روشنی بھی نہیں تو کہا اس کے باوجود تمہاری کیفیت یہ ہے کہ کبھی تمہارا قافلہ بھٹکتا نہیں ہے تو یہ راستے میں چلا جاتا ہے کس طرح چلا جاتا ہے وہ ستاروں سے رہنمائی لیتے آج تو بہرحال ہم سڑک پہ جو لائٹ سگنل ہے اس سے رہنمائی نہیں لیتے روز ایکسیڈینٹ ہیں ہمیں کیا بولا سدھاروں کی رہنمائی کیا ہوتی جہازوں کے کپتان آج بھی یہ جانتے ستاروں سے رہنمائی دیتے کہا کہ بتاؤ ستاروں سے جو تم رہنمائی لیتے ہو تو کبھی انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا کبھی بھٹکایا کبھی بہکایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آدھی رات کے بعد یہ تمہارا ساتھ ہی چھوڑ گئے گروہوں سے ڈوب گئے کبھی کسی طرح سے بھی ساری زندگی میں تم شہادت دو اس بات کی کہ کبھی ایسا ہوا ہے کیوں نہیں ایسا ہو اس لیے نہیں ہوتا کہ ستارے قانون خدا بندی کے تابع اپنی روش کو کام رکھتے اور دوسری چیز یہ کہ ان میں اس کی صلاحیت اور استداد نہیں ہے کہ یہ اس کی خلاف ورزی کر سکے خارجی کائنات کی چیزیں وہی قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرف وہی ہم نے کی ہوئی ہے اولا سما اولا درد اولا نہل وہی ان کی طرف ہم نے وہی کی ہوئی ہے وہی دی ہوئی ہے ان کو اور یہ ان میں اس کی استداد صلاحیت ہی نہیں کہ اس وہی کی خلاف ورزی کر سکے لیکن یہ جو تم دیکھتے ہو کہ وہ صحیح محکم راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں کبھی دھوکہ نہیں دیتے نہ خود بہتتے ہیں نہ تمہیں بھٹکاتے ہیں نہ فروغ دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے وہی کے تابع چل رہے ہیں نا یہ مانتے ہو نا اس چیز کو شہادت ہے نا ون نج میں ادا ہوا یہ ستارہ وہ اپنے مقام سے روز نکلتا ہے ایک خاص سفر طے کرتے ہوئے خاص مقام پہ جا کے ڈوب جاتا ہے جب سے اس کائنات نے آنکھ کھولی ہے اسی روش سے یہ چلے جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے کبھی دھوکہ نہیں دیتا کبھی بھٹکاتا نہیں ہے یہ اس بات کی شہادت ہے کہ ماں اللہ صاحب کو ماں باپ یہ تمہارا جو ساتھی ہے جو تمہیں رہنمائی کی باتیں کرتا ہے یہ بھی نہیں تمہیں اس طرح سے دھوکہ دے گا بہکائے گا نہیں یہ شہادت ہے اس بات کی سدارے کی روش کہا کے ساتھ وہ ستارے کی روش یہ اس ساتھی کی بات کیسے کہا اس لیے کہ ماں کو انل لگاؤ جو یہ تمہیں کہتا ہے اس میں اس کے اپنے جذبات کا دخل نہیں ہوتا ان ہوا ان لگاحی ہوا یہ وہی کی روح سے تمہیں یہ کرتا ہے یہ ہے وہی کی خصوصیت عزیزہ نے مان کہ اس میں انسانی جذبات کا کوئی امیزش نہیں ہوتا لیا کہ وہی کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کیوں اس کا فیصلہ وہی کے متعین کیے ہوئے نشانات رہا ایسے ہیں کہ جس سے بھٹک نہیں سکتا انسان ایک لفظ ما ینت کو انل یہ خود نہیں بات کر رہا اپنی بات نہیں کہہ رہا کوئی انسان تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے اس میں جذبات کی آمیز اس کا شائبہ ہو سکتا تھا یہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ان ہو اللہ یہ تو وہی کے احکام ہیں رہنمائی ہے جو اس کی طرف منتقل ہوتی ہے اور وہ سن تک پہنچاتا ہے لہذا خدا کی وہی کے مطابق چلنے والے ستارے اگر تمہیں دھوکہ نہیں دیتے اور صحیح رہنمائی کرتے ہیں تو یہ وہی جو تم تک پہنچا رہا ہے یہ بھی اسی طرح سے تمہاری رہنمائی کرے گا اور کبھی دھوکہ نہیں دیں گے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کا اتفاق ہاں ہاں جی چاہتا ہے کسی کو جذبات کہتے ہیں کہ پوری کی پوری صورت سامنے ہے اور میں کہتا چلا جاؤں بڑا جی چاہتا ہے جیزا مان لیکن اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے میرا خیال ہے یہ مقام محمدی سلیم کے نام خطوط میں ہے جی ہاں اس میں یہ ہے دیکھیے گا ون نجم کی پوری تفصیل میں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے بڑی ہی جذب و کیس کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے اور قرآن میں بھی پوچھو نہیں کہا کیا کیا کہا گیا ہے اللہ شدید القوا القواث وہ ہوا دل افق العلا سما دنا فتد اللہ فتانا قاد قو سہنے اودنا عزیزان من کیا بتاؤں میں یہ کیا بتاتے ہیں آپ کو یہ قاب قو کیا ہے اور کیا چیز باہر تھا بات کہیں اور اب تو افسانے رہ گئے ہیں مذہب میں افسانے ہوتے ہیں سامری ہوتا ہے نا مذہب کا سامری کے معنی ہے داستان کو کہانیاں کہنے والا راتوں کو کہانیاں کہہ کے سنانے والا خواب حسین بڑی عظیم چیز ہے نا کا خزا الا ہوا آسان تھا و علیہ وکیلا ایسے آدمی کی تم ذمہ داری لے سکتے اس کی نگرانی کر سکتے اس کو صحیح راستے پہ لا سکتے اس کی وکالت کر سکتے جو اخلاق ہوش میں نہیں شرابی کو بھی سمجھانا ہوتا ہے تو وہ جب اس کو بٹھا رکھتے ہیں سلا دیتے ہیں کہ ٹھہر جو بھائی جب ہوش میں آئے گا نا اس وقت پھر بات کی جائے گی اس وقت بات یہ کہنا ان لوگوں سے ہم تحسب انا اکثر ہوں ہم یس معاون اور یا تلون پتا دھوکہ کھا جاتا ہے انسان یہ دیکھ کر کہ صحیح شکل و صورت انسان کی سی ہے ٹھیک ہے شراب کے نشے کی منہ سے بو بھی نہیں آ رہی شرابی تو ہے نہیں اس لیے وہ شراب یہ والی شراب نہیں ہے جسے آج شیوا کے نام نے تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ شرابیں کس قسم کی ہیں ان کی بو نہیں آتی یہ ان دکانوں سے نہیں ملتی اس کے لیے کسی پرمٹ اور لائسنس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ان کی بھٹیاں تو اندر دن کی گہرائیوں میں لگی ہوئی ہوتی تیار کیا جاتا ہے گھٹا گھٹ پیے جاتا ہے کہتا کیا تو سمجھتا ہے اس شخص کو میں یہ دیکھتے کہ اس کی شکل و صورت کچھ اچھے آدمی جاری ہے کہ یہ نشے میں نہیں ہے غلط یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں یہ نشہ عجیب قسم کا نشہ قوت کا نشہ نام نہاد روحانیت کا نشہ وہ جو ہاتھ کے پاؤں چومتے ہیں عزیز مان پوچھو نہیں پیڈا وڈا ٹھہرا جو اس رستے پیلا آدمی کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں <laughs> سنتے سمجھتے کب یاد ہے وہ کیا ہاں، نہ سمجھنے والے نہ سننے والے ستاسٹھ ہے سکسٹی سیون بات چلی آ رہی ہے ارے جہنم کی ہماری اب اقبال نے کہا رہا نا کہ اس واضح سے دیکھیے کہ دو دس مقام مقامی دیگر ایسے بات کر رہا ہے ارے جہنم کی جیسے دوسروں کی بات کر رہا ہوتا ہے <laughs> یہ نہیں آپ کی بات کریں وہ تھرڈ پرسن میں باتیں کر رہا ہے جہنم کی کہتے ہیں ہو رہی ہیں جہنم کے دروغے پوچھتے ہیں قرآن بڑا مہاکاتی ڈرامائی انداز میں ان باتوں کو سمجھاتا ہے وہ پوچھتے ہی ہیں کہ صاحب اچھے بڑے شریف آدمی نظر آتے تھے <clears throat> نظر آتے ہو تم یہاں کیسے ہمارے آدمی آ گئے جیل خانے میں آ گئے جیل خانے کا دروہ سب پوچھتا ہے ان کو دروازے پہ ڈیوڑی پہ کیوں نہیں یار تم تو بڑے اچھے بھلے سمجھتے تھے سمجھدار تھے تو تم کیسے یہاں آ گئے تم کہتے ہو سمجھدار تھے وہ کالو لاؤ کننا نسو او ما کننا ماں اصحاب سعید اگر ہم اپنے عقل و ہوش اور علم و عقل سے باتیں کام لیتے نشے میں نہ رہتے تو کبھی وہلے جہنم میں نہ ہو نشے کا خمار ہڈیاں توڑ دیتا انسان کو سوچا نہیں وہ جہنم کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ اگر ہم کودتے اگر ہم کہیں غور و فکر سے کام دیتے تو ہم کبھی اعلی جہنم میں سنا دیتے وہ جو سورہ اعلیٰ آراف میں قرآن کریم نے وہ بتایا ہے کہ والا کا زران اعلی جہنم کثیر ون جن بن یہ شہریوں کی اور یہ صحرا نورد انسانوں کی یہ جماعت ہے جن کی روش زندگی جن کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں کہا کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جانب یہ کہ بات بڑی سیدھی سی ہے لہم کلون بہا <laughs> دھوکا کھا جاتا ہے آدمی ان کا سمجھنے سوچنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں اس سے کام نہیں دیتے آنکھیں بھی دی ہیں خدا نے دیکھنے کا کام نہیں دیتے کان بھی دیے ہیں سننے کا کام نہیں دیتے یہ ہے ہمیں جانتے وہاں بھی یہاں بھی کہا اور وہاں بھی کہا کہ اللہ کل انعام ہے کہ یہ رقل و اس سے کام ہی نہیں دیتے یہ تو انسان نہیں حیوانات ہیں اسی وقت کہا نہیں نہیں بل ہوں عدل سبیر حیوانات تو پھر بھی اپنی انسٹنکٹ سے اپنی جبلت سے کام لے کے چلتے ہیں ایک راستے پہ یہ تو اس بھی گئے گزرے جبلت نہیں ہم نے ان کو دی کہ ان کا ارادہ سلب ہو جاتا ہے جبلت سے ارادہ نہیں رہتا نا بکری تو چوائس نہیں ہے کہ وہ چاہے تو پتے کھائے اور چاہے تو گوشت کھا لے چوائس نہیں ہے اس کے لیے جبلت ہے نا تو ہم نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا اس لیے جبلت میں تو یہ بات داخل نہیں کی اور اپنے اختیار و ارادہ کو یہ اس طرح سے بھرتا جیسے شرابی برتتا تو اب یہ کیا ہوئے کہا انسان نہیں رہے ہم نے کہا حیوان ہو گئے بھی نہیں رہے اس لیے جب گرتا ہے انسان لقاد خلق نل انسان ابھی آسن تقویم شرکت کے اعتبار سے تو ہم نے اس کو نہایت متوازن حیض کدائی میں پیدا کیا تھا آسن تقویم دی تھی سما اداد اسفل ساد یہ وقت گرنے پہ آتا ہے تو جنہیں یہ اپنے ذہن میں سمجھتا ہے نا پستی پہ ان سے بھی زیادہ پستی کے گڑے میں گرتا ہے یہ سب کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان ہے اکلے ہو سے کام لیتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں کیا چیز ہے یہ جو سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو مسلوب اور مخلوط کر دیتی ہے نشہ جذبات کے مغلوب ہو جانے کی صورت ہے ساری بات ہی اتنی عزیزہ نہیں اور جیسا میں نے عرض کیا سب سے بڑا تند و تیز نشہ ہے انسان پر اپنی حکومت قائم کر کسی شکل کے اندر کے ہونا بہت بڑا نشہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن اس نشے کو اتار دیتا وہ کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے انسان سے اپنی بات منوائے زندگی رہی اس درس کے اندر میں یہ عرض کروں گا یہ ہے آزادی جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے دی جو قرآن نے دی تھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی بات نہیں منوا سکتا سب برابر کی سطح کے اوپر ہوتی ہیں تو کہا کہ یہ ہے وہ چیز جو لوگ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں نشے میں رہتے ہیں وہ حیوانوں کی سطح سے بھی بد کر چلے جاتے ہیں نیچے اتر جاتے ہیں کہا حیوانات کی نے مثال دی ہے وہ ہمارے قوانین پہ کس طرح سے بلا کیوں نہ چڑھا کیے ہوئے لگے بندے چلے جاتے ہیں ان میں مجال سرکشی نہیں ہے ہاں، حیوانات کو تو پھر بھی چلتے پھرتے دیکھتے ہو اتنا سا تو ان میں ہوتا ہے نا کہ اگر ان کو کہیں گرمی لگے دھوپ میں تو وہ سائے میں چلے جاتے ہیں اتنا کچھ ایسا اس سے آگے چلیے وہ جامع چیزیں جو یہاں کائنات کی ہیں دیکھیے وہ قانون کی ہدایت کرنے والی چیزوں کی مثالیں کس کس کی دیتا ہے کہتا ذرا دیکھیے تو الم ترا ربے کا کیسا مقد ذمشالہ ساک نند سما جاندہ دلیل سما قبض نہ قبضہ یہ سیرا میں نے کہا ہے نا کہ یہ صحرا نشین اس سطح کے فضل کے لوگ ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے آج کے آئنسٹائن کو بھی بات سمجھائی جا رہی ہے بات یہ بتانی ہے کہ یہ خارجی کائنات میں کوئی چیز اپنے اختیار و ارادے سے کچھ نہیں کرتی کیونکہ جذبات ان کے اندر نہیں ہو ان سے کہا ذرا اس چیزوں کے سائے کو ذرا دیکھیے بڑی عجیب مثال ہے میں جی کہا کسی شے کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنا سایہ اپنی مرضی کے مطابق مقرر کر سوال ہی نہیں ایک قانون ہے ہمارا کہ یوں سورج بلند ہو وہ جس طرح سے بلندیوں کے اوپر جاتا ہے اس کے مطابق سایہ جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے کہا اتنا ہی نہیں یہ جو حضرت انسان اتنا فن خاں بنا پھرتا ہے بہت صاحب اختیار و ارادہ ہے کہا ذرا اس سے کہیے کہ سورج اس کی بیک سے پیچھے سے نکل رہا ہو تو سایہ کے ادھر پڑے گا کہا اسے کہیے تو صحیح کہ سایہ ذرا اپنا ادھر ڈال دے ٹھیک ہے اسے اس کا تو اختیار ہے کہ چاہے تو یہ مشرق کی طرف چلا چاہے مغرب کی طرف چلا جائے یہ تو اس کے اختیار کی بات ہے یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ مغرب کی طرف جائے تو اپنا سایہ اپنے آگے پیچھے لے جائے کہا قانون کائنات جو ہمارا ہے اس کے سامنے تو یہ بھی اتنا بے بس ہے لیکن جہاں اس کا اپنا و ارادہ آتا ہے وہاں اس کم وقت کی یہ کیفیت ہے کہ پھر اس کی عقل ہو سب ماری مت ماری جاتی ہے ورنہ ہمارے قانون کے تابع اگر وہ اپنے اختیار و ارادے کو کام سے نہ لائے تو اب دیکھیے جو ہم نے قانون مقرر کیا سائے گا کس طرح مجبوراً وہ سایہ ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے ہزار آدمی مل کے بھی چاہے کہ اس کے سائے کو دوسرے سمجھ میں الٹا دے الٹا ہی نہیں سکتے ہمارا قانون تو اس طرح سے چلتا ہے کیا مثالیں دیتا ہے قرآن کہاں سائے کے اوپر اور سایہ بھی اس شہ کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا خارج میں ایک چیز ہوتی ہے جسے سورج کہتے ہیں یہ دیکھیے وہ سورج متعین کرتا ہے سائے لمبا چوڑا کتنا چھوٹا کتنا بڑا کس سمت کو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جب سورج ڈوب جاتا ہے سما قبض نہ ہو ارےنا قبضے جیتی کتنی آسانی سے اس کو ہم پھر سمیٹ کے ختم کر دیتے ہیں ہو جاتا ہے کہو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی کہ اس کے بعد اپنا سایہ کہیں پہن کے بتا بات دوسری طرف چلی جائے گی قبض نہ ہو الینا یہ ہے ہم اس کو قبضے میں لے الینا اپنی طرف سمیٹ کے لے جاتے ہیں الینا اپنی طرف وہ جو ہے نا ان الہ راجعون ہم خدا کے ہیں اور ہماری طرف کہتے ہیں الہ راجعون ہم اس کی طرف جانے والے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کہیں ہے اور ہم اس کی طرف جائیں گے کہیں بیٹھا ہوا ہے وہ بتا جی الہ راجعون جو ہوا کہ اس کی طرف ہم جانے والے ہیں اس کے جو مسلمان ہیں وہ تو میں اپنے مقام پہ بیان کر چکا ہوں کئی ورزوں میں عرض یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ الہ راجی ان کے معنی خدا کی سمت وہ کہتا ہے قبضہ الینا یسیرا سائے کو ہم اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں تو یہ سب طرح کے معنی یہ ہے کہ خدا کے ہی بیٹھا ہوا ہے تو سارے سائے جن نے سمیٹ سمیٹ کے لے جانا اپنے تھلے چلو آئے چلو آئے بکریاں والا جتنا نے بکریاں امداد میں الینا کے معنی یہ نہیں عربی زبان کے اندر کیا قرض کیا جائے کہ کہاں قرآن کو یہ لے گئے ہمارے قانون کے مطابق یہ سب ان کے لیے یہ یہ جو بست کشاد ہے یہ ہمارے قانون کے مطابق ہوتی ہے قانون کے مطابق سورج بلند ہوتا ہے اس کی روشنی کی کرنیں ان کے سائے کو متعین کرتی ہیں وہ قانون کے مطابق ڈوب جاتا ہے سائے جو ہے قانون کے مطابق ختم ہو جاتے ہیں دوسرے دن پھر نبودار ہو جاتے ہیں یہ ہے جو کچھ کہتا ہے ہمارے ہاں، یہ سیرا جعل جعل لباسم و نوم سباسم و جال نہارا نشورا ساری کائنات میں ہمارے قانون کی کار فرمائیاں دیکھیے تو صحیح تھا دن کے بعد رات رات کے بعد دن رات آرام کے لیے اور پھر وہ اس کی تاریخیوں کی چادر ایک لباس کی طرح کائنات کی چیزوں کو اپنے نیچے ڈھانپ لیتی ہے کیا انداز ہے اور پھر دن ہے کہ اس میں ہر شے کی نمود ہو جاتی ہے ابھرتی ہے جاگ اٹھتی ہیں بیدار ہو جاتی ہیں آنکھیں ملتی ہوئی تمام چیزیں تم بھی ایسا ہی کرتے ہو وہ ارسل ریاح بشرا بشرم بینا جد رحمت ہی یہ یہ خارجی کائنات کی یہ مثالیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہاں تم دیکھو قانون کی خلاف ورزی کہیں نہیں ہوتی وہ وہی کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں اور تم اس کے متعلق اینٹیسپیٹ کر سکتے ہو تو وہ وہی کر سکتے ہو کہ کیا ہوگا اس کے بعد قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کے متعلق یہ کچھ کہا جا سکتا ہے اور یہی چیز ہے وہ یہ کہتا ہے دوسرے مقام پہ کہ مومن کے متعلق تم پہلے سے کہہ سکتے ہو کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا کیونکہ رد عمل اس کا اس کے اپنے جذبات کے تابع نہیں ہوتا ہماری وہی کے مطابق ہوتا ہے اسی لیے وہ یہ مثالیں دیتا ہے کہتا ہے کہ ان ہواؤں کو دیکھو بارش سے پہلے کس طرح سے یہ ایک نئی زندگی کے پیام بھر بن کے یہ ہوائیں آتی ہیں یہ ہواؤں کا علم رکھنے والے یہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ والے وہ دیکھو کتنا پہلے سے اس کے متعلق پیٹین گوئی کر دیتے ہیں کہاں کیا ہونے والا ہے کیا آنے والا ہے معاف رکھیے گا آپ کہیں گے کہ یہ تو جو کہتے ہیں بالکل ہی اس کے خلاف ہوتا ہے وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ خراب ہوتا ہے اگر مشینوں پہ چھوڑ دیا جائے تو کبھی ایسی بات نہ مشینیں سچ بولتی ہیں انسان تو اس مشین میں بھی رہتا دوسرا نال ٹیکسی والا آپ نے میٹر نال کرتا ہے حال ہو جاتا پھر جہاں انسان کا آدمی میں آتا ہے اب تک لگاڑو ایسا واقعہ ہو وہ کہتا ہے وطن خارجی کائنات میں دیکھیے ہمارا قانون کس قاعدے کے مطابق کس اصول کے مطابق اس نے تعمیر کے نتائج پیدا کرتا چلا جاتا ہے میں نے سمائے وان پھر پہلے ہوائیں آتی ہیں بادل آتے ہیں پانی برساتے ہیں مان تو گا ایسا صاف پانی کہ وہ پانی تمہارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پوچھو نہیں کتنا گدرا کر گئے تھے ہم جب کھاتے ہیں تو کتنا پاک صاف پانی کشید کیا ہوا پانی ہوتا ہے قرآن نے کئی مقامات پر اس کی مثال یہ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی عظیم مثال ہے عزیزہ نے من اس کی ربوبیت کی پانی کے اوپر تو دار و مزار ہے انسانی زندگی کا ساری ذرائع کا نشو و نما کا دار و مزاری پانی پہ کس پانی پہ سمندر کا پانی وہ پرانی ایک نظم ہوتی تھی جس کو water water everywhere not a drop to drink یعنی یہ اتنا بڑا سمندر جہاں کچرے کو ترسایا گیا ہوں وہی ڈوبا ہوا پایا گیا وہاں کچرے کو ترسا وہ پانی قابل ہی نہیں ہوتا پانی کا ذخیرہ ہے سمندر پانی پہ دار و مدار ہے سارا زندگی کا جہاں بھی زندگی ہے خواہ انسان میں ہے یا خارجی کائنات میں ہے سمندر کا پانی وہ تو موت ہے تو ہوتا کیا ہے ذرا انتظام دیکھیے اس کا جناب سورج کی کرنیں اسی پانی سے جس کے اندر اتنے زہریلے نمکیات گھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ گھلے ہوئے سائنسدان یہ جانتا کہ فلٹر نہیں وہ ہو سکتے کشید کیے جاتے حرارت جو ہے وہ کشید کرتی ہے پانی کی اور وہ ساری اس قسم کی جتنی بھی ملی ہوئی چیزیں نیچے چھوڑ جاتی ہے زہریلی پاک اور صاف پانی مان تو ہو رہا وہ اس کو اوپر کھینچ کے لے جاتے ڈول بھر بھر کے وہ پھرنے لے جاتی وہ لے جائیں تو پھر کیا کریں کہاں رکھیں وہاں کو ان کے یہاں کو ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں وہ وہاں جا کے اوپر وہی چلا جاتا ہے ذرا سی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے تو وہ وہ جو نیچے سے وہ دے جاتی ہے نا ذرا سی وہ وزنی سی بھاپ بنتی ہیں جس کو بادل کہتے ہیں اب بادل اگر وہیں رہے جہاں سمندر ہے نیچے اوپر اس کے وہ بادل رہے اس کے بعد برسے پھر سمندر تو پھر ایک ہی انتظام ہے وہاں سے پھر یہ جو کہا ہے آواز چل پرانے ان کو سکا کہا ہے ساڈے سکے آؤں نے پہ وہ ان کو لیے جائیں گے جہاں جہاں پھر کہتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس مشکیزے کا منہ کھول کیا بات یاد آ رہی ہے نکالنے جی میں قرآن نے مومن کی صفت کان تین بھی بتائی ہے بڑی عجیب چیز ہے سکے کی بھری ہوئی مشق منہ بھی بند ہوتا ہے ساری مشق سی ہوئی ہوتی ہے قطرہ پانی کا نہیں وہ ادھر ادھر گرنے دیتا لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس مشکیزے کا منہ کھولتا ہے اتنا پانی ڈالتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے پھر بند کر دیتا ہے یہ جو طریق ہوتا ہے نا پانی کے پرزرو رکھنے کا اور جہاں ضرورت ہو وہاں دینے کا اتنا ہی دینے کا جتنی ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عربی زبان میں کانت مومن کانت ہوتا ہے جتنی صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں پرزرو رکھتا ہے جہاں وہی کی ہدایت کے مطابق ضرورت ہوتی ہے مشکیزے کا منہ کھول دیتا ہے اپنی صلاحیتوں کو بات جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی باتیں پھر بند کر کے رکھ لیتا ہے نہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو ضائع کرتا ہے نہ اپنی مرضی کے مطابق بند کرتا ہے مومن قالدین ہوتے ہیں جی جی نسخے ہوں نہ انعام و اناسیا کبھی اور پھر جہاں زمین مردہ پہ وہ بارش برستی ہے زندگی اس زمین مردہ میں آپ دیکھو کھود کے دیکھو کہیں نمود نظر نہیں آتی زندگی کہیں دکھائی نہیں کہتا ہے اس کے امتزاج سے آپ دیکھیے کہ پھر زندگی کس طرح سے کہتا آدھار تبسم روز اس کے اندر سے ابھرتی بکھرتی چلی آتی ہے زمین مردہ کو حیات تازہ مل جاتی ہے اور اس سے پھر مواشی بھی سیر ہوتے ہیں انسان بھی سیراب ہوتے ہیں کہا کہ اگر وہی خدا بندی کو تم اپنے ہاں اس طرح سے استعمال کرو تو دیکھو کہ تمہاری مردہ قوم میں کس طرح سے نئی زندگی تبسم روزوں کے ابھر آتی ہے عزیزان مان اور شہ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے شیخ صاحب کہنے میں کہ پانچ وقت ہو گیا سورہ الفرقان کی آیت انچاس تک ہم آ گئے زیزان پچاس سے آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا جنا کان تصویر علیم یہ پارٹ میں پھر دوہرا دوں جو بعد میں صاحب آئے ہوئے ہوں تو یہ اگلا جمعہ جو ہے اس میں خصوصی درد